کیا عافیت نہیں مانگتے تھے عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل الفرخ فقال له أما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي فيه في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا كنت تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو پرندے کے چوزے کی طرح کمزور ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تم دعا نہیں کیا کرتے تھے کیا تم اپنے پروردگار سے عافیت نہیں مانگتے تھے انہوں نے عرض کیا میں کہا کرتا تھا یا اللہ آپ مجھے آخرت میں جو سزا دینے والے ہیں وہ ابھی دنیا ہی میں دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تم نے ایسے کیوں نہیں کہا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا